ہلو جی مولانا دیکھیے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زبان پکڑی زبان پکڑے کا مطلب ہے کہ امپارٹینس شو کرنا پکڑ کے کہا کہ اپنی زبان سے بچو تو انہوں نے پوچھا کہ زبان سے بچنا ہے تو آپ نے کہا کہ حل یقب اللہ حسائد و جہنم میں لوگوں کو زبان کی کھیتیاں ہی جائیں گی تو صحابہ جو تھے بہت کم بولتے تھے اسی لیے کیا بولے کسی کے بارے میں بولے کچھ الٹی پٹی بات نکل جائے آپ جانتے ہیں صحابہ کے بارے میں بہت کم بولنا بہت جانتے تھے اسی لیے بہت کم بولتے تھے تو دیکھیے آج کل کے مولوی بیکار ہوتے ہیں پہلے زمانے کے مولوی ہوتے اس معاملے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے ہاں۔ مطلب حدیث قرآن والے تو دیوبند کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو پہلے زمانے کا اور یہ واقعہ آپ کو بتایا ایک صاحب تھے ہمارے ایریا کے تھے انہوں نے دیوبند پڑھا تھا تو دیوبند میں ایک تھے مولانا اعزاز علی صاحب کو بہت بڑے حدیث کے عالم تھے پہلے زمانے کے جیسے ہوا کرتے تھے لوگ نا اس طرح کے لوگ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے وہ تو حدیث کی ایک وہ بتائی انہوں نے مطلب تو وہ صاحب اس حدیث کو پڑھ کے گئے تھے کمنٹری میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں تو غلط کہتے ہو بات تم بات کہتے ہو یا جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہے تو وہ بتا دے تھے کہ ایک اسی دن رات کو عشاء کے بعد ان کا دروازے پہ کسی نے ناک کیا ناک کیا تو دیکھا تو باہر آئے تو مونا سے کھڑے تھے وہاں کے موسٹ سینئر استاد تھے وہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کسی طالب علم کے یہاں جائیں ملنے کے لیے اس زمانے میں استاد تعلیم کا گیپ بہت زیادہ ہوتا تھا تو گھبرا گئے کہ یہ کیوں یہاں آئے تو صرف یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ طلبا کو بولی صاحب بولی صاحب کہا کرتے تھے یہ ان کی لینگویج تھی بولی ہاں۔ صاحب بولی صاحب جو بات بڑی کہی تھی وہ غلط تھی آپ نے جو بات کہی وہی صحیح تھی یہ کہا کہ واپس چلے گئے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کو کمنٹری میں کنسلٹ کیا اور سب دیکھا اس کے بارے میں تو معلوم ہوا تو آپ ہی صحیح تھے تو یہ اتنا ہی کہا کہ چلے گئے کہ بولی صاحب بولی صاحب آپ نے جو کہا تھا وہ بات صحیح تھی میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھی تو دیکھیے صحابہ جو تھے نا جی۔ اتنی سی بات میں گھبراتے تھے کہ اتنی بات نکل جاؤ مجھ سے تو تو دیکھیے میں بہت حساس ہوں اس میں کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جو واقعی کے خلاف ہو کیونکہ اگر آپ ایک کوے کو کہہ دیں کہ ایک کوا جو ہے پاگل ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے آپ کا پکڑنی ہوگی انسان کے بارے میں کہیں تو فوراً پکڑ جائے گی انسان کے بارے میں آپ کو ایز اٹ از بولنا ہے ایک حدیث ہے کہ من کان منکان آخر بلا فلیس بت جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ بولے تو ٹھیک بات بولے چپ رہے تو اس معاملے میں صحابہ اور تعبین کے زمانے میں بہت زیادہ لوگ احتیاط کرتے تھے اور آپ کاشت ہو جائیے کیونکہ عورتوں میں تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے جب عورتیں بیٹھتی ہیں تو بس ادھر ادھر کی بات شروع کر دیتی کچھ بھی بولتی چلی جاتی زیادہ جی۔ بولنا جو ہے عورتوں کا اسی لیے ہوتا ہے کچھ بھی بولتی رہتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ آپ کے کسی کے حق مارا ہے تو وہ آخر اسے موقع دیا جائے گا بدلہ لینے کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کو اجازت ہو جائے کہ ان ان کا کے عمل میں سے جو چاہے لے لو تو ان کے عمل میں سے جو چاہے لے لے گا اور اگر اس سے پورا نہیں ہوگا نا جانتے کیا ہوگا حدیث میں کیا ہے دوسرے آدمی کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا تو کتنی سیریس بات ہے انسان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ایز از ہونا چاہیے ایز اٹ از نہیں تو چپ اسی لیے میں اسکروٹنی کرتا ہوں بہت زیادہ میں کما لوں جب تک میں اس کو اچھی طرح سمجھ لوں تو دیکھیں یا تو بات سنیے تو اس کی اسکروٹنی کیجیے اور اگر آپ اسکروٹ نہیں کر سکتے تو چپ رہیے اور یہ بھی سن لیجیے کہ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مغفرت کا قانون ہے وہ ہمارے آپ سے مختلف ہے دیکھیں ایک صحابی تھے تو انہوں نے ایک بہت غلط کام کر دیا غلط کام جانتے وہ تھا مکب کی آپ تیاری کر رہے تھے بہت ہی سیکریسی کے ساتھ تو انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کے نام رسول اللہ مکہ پر مارچ کرنے والے ہیں تو بہت غلط بات ہے تو سارے صحابہ ان کو برا سمجھنے لگے سارے صحابہ جو تھے ان کو برا سمجھنے لگے تو وہ بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ مت کہو جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو ان کے بارے میں فلو باشے تم کا تو لوگوں اب جو چاہے کرو میں تم کو بخش دیا تو انسان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ جو اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو میں تو سب سب کچھ باپ کر تو ہمیں کیا پتا کس نے کیا کام کیا ہو تو ہم کو آپ کو اللہ کے ڈومین میں داخل نہیں ہونا چاہیے